حضرت عبد الرحمن بن اسم سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں تکبیروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے جب رکو کرے جب سجدہ کرے جب سجدے سے سر اٹھائے اور جب دو رکعتوں سے کھڑا ہو عطائم نے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ نے کس سے یاد رکھی انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے پھر خاموش ہو گئے حقیم نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اسی